سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بندے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے بات یہ ہے کہ وہ نبی گرجا گھر میں داخل ہوا وہاں یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی ان پر تورات پڑھ رہا تھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تک پہنچے تو رک گئے کونے میں ایک بیمار آدمی بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم کیوں رک گئے اس مریض آدمی نے کہا آگے ایک نبی کا ذکر ہے اس لیے یہ رک گئے ہیں پھر وہ مریض کھسٹتا ہوا آگے کو بڑھا یہاں تک تورات پکڑ لی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بھی پڑھ دی اور پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی اور آپ کی امت کی صفات ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور آپ اس کے رسول ہیں پھر وہ آدمی فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام و انسرام کرو حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس احمد